بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا اکتالیسواں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی پچھلے لیکچر میں ہم نے پروگرامنگ لینگویجز کے ڈیزائن کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہم بائنڈنگ کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے تھے بائنڈنگ کے کانسیپٹ میں جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کی ہے جو آپ کو یاد رہنی چاہیے ہم نے دو طرح کی بائنڈنگس مینلی ڈیفائن کی تھیں ایک ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹک بائنڈنگ اور دوسری ڈائنامک بائنڈنگ اسٹیٹک بائنڈنگ وہ بائنڈنگ ہے جو رن ٹائم سے پہلے پروگرام کی ایگزیکشن سے پہلے جو چیز ڈیفائن ہو جاتی ہے اور پھر throughout the execution of the program وہ چیز اگر چینج نہ ہو تو اس طرح کی بائنڈنگ کو ہم اسٹیٹک بائنڈنگ کہیں گے اور ڈائنامک بائنڈنگ وہ چیز ہے کہ ایسی تمام ایسوسیشنس کسی نام کے ساتھ کسی بھی چیز سے کوئی ایسوسیشن وہ تمام کی تمام ایسوسیشن جو رن ٹائم پہ جو ڈیفائن ہوتی ہیں یا رن ٹائم پہ جو چینج ہو سکتی ہے وہ تمام ایسوسیشنس جو ہیں وہ ڈائنامک ڈائنامک یا بائنڈنگ کہلائیں گی تو جو اسٹیٹک بائنڈنگس ہیں وہ آپ لینگویج ڈیفینیشن ٹائم پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں امپلیمنٹیشن ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کمپائل ٹائم پہ ہو سکتی ہے لوڈ ٹائم پہ ہو سکتی ہے یعنی کہ ایگزیکشن سے پہلے پہلے جو بھی بائنڈنگ اگر ہوگی اور وہ during the execution of the program اگر چینج نہیں ہوگی تو that will be static binding run time پہ جو ہوگی that will be binding binding static and dynamic binding جو ہے اس میں جس چیز کا ہم تذکرہ پچھلی بار کر سک کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ٹائپ کی بائنڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور اسٹوریج ایلوکیشن ہم نے آخر میں ذکر کیا تھا تو ٹائپ کی بائنڈنگ جو ہے اگر آپ کی اسٹیٹک ڈیفینیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپائل سے پہلے کمپائل ہوتے وقت وہ آپ کی ویریبلس کی ٹائپ ڈیفائن ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ ڈائنمک ہے تو ایٹ رن ٹائم ایگزیکشن کے ساتھ ساتھ کانٹیکس کے ساتھ ساتھ ٹائپ جو ہے اس کی چینج ہو جاتی ہے کسی ویریبل کی کسی آئیڈینٹیفائر کی اور اس سے آپ کو فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے تو اس چیز کا بہت گہرا تعلق ٹائپ چیکنگ سے بھی ہے کہ کس طرح کی ٹائپ چیکنگ لینگویج پرووائڈ کرتی ہے ٹائپ چیکنگ کا فائدہ یا نقصان کیا ہے کس طرح کی ٹائپ چیکنگ پرووائڈ کرتی ہے اور کس طرح کی آپ کے پاس بائنڈنگ ہو تو وہ کس طرح کی ٹائپ چیکنگ سپورٹ کی جا سکتی ہے تو آئیے یہ پہلی ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ٹائپ چیکنگ سے کہ ٹائپ چیکنگ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور کس طریقے سے لینگویج میں سپورٹ کی جا سکتی ہے type checking generalise the concept of operands and operators to include subprograms and assignments type checking is the activity of ensuring generated code to a لیگلٹکنڈن type error is the application if all type bindings are static nearly all type checking can be static if type bindings are dynamic type checking must be dynamic a programming language is strongly typed if type errors are always detected یہاں پر ہم نے چند ڈیفینیشنز دیکھی اور چند چیزوں کا ہم نے ذکر کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائپ چیکنگ چیز کیا ہے یہ انیشلی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپریٹرس پہ اپلیکیبل ہے پھر لیکن اس سے it is extended to subprograms as well کہ مثلا آپ کا پلس کا آپریٹر ہے تو یہ اگر آپ کہہ لیں کہ یہ ہماری سی میں ہم نے پروگرام لکھا ہے تو یہ پلس کا آپریٹر جو ہے اس کے آپرینٹس کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں جو ٹائپ چیکنگ جو ہے جب آپ پلس کا آپریٹر یوز کریں گے تو جو اس کے آپرینٹس ہیں اگر وہ لیگل ٹائپ ہے جو اس آپریٹر کو استعمال کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم ٹائپ چیکنگ کریں گے ہم کوئی ایرر نہیں دیں گے اور اگر یہ انلیگل ہے تو اس وقت ٹائپ چیکنگ کرتے وقت ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ پلس کا آپریٹر نہیں لگ سکتا فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس دو نمبر ہیں اگر ایک انٹیجر ہے اور دوسرا فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے اب یہ ان کے درمیان میں لینگویج رول یہ کہتا ہے کہ دو نمبرز کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ انٹیجر کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں سی پروگرامنگ لینگویج میں تو جب ٹائپ چیکنگ جب کمپائلر کرے گا وہ دیکھے گا کہ ایک آپرینڈ انٹیجر ہے دوسرا آپرینڈ جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے لینگویج رول سیز کہ جی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں it is legal on the other hand اگر ہم ایڈا میں ہم دیکھیں اگر ہم پلس کا آپریٹر ہم یوز کر رہے ہیں تو ایڈا ریکوائرز کے پلس کا آپریٹر جو ہے دونوں سائڈ پہ ایک ہی ٹائپ ہونی چاہیے آپ انٹیجرس اور فلورس کو آپ مکس نہیں کر سکتے انٹیجرس انٹیجرس کو آپ کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں floating floating point point numbers numbers کو کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک نمبر آپ کا انٹیجر ہے اور دوسرا آپرینڈ آپ کا فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے تو ان دس پرٹیکولر کیس یہ پلس کا آپریٹر جو ہے جو ایڈا کا کمپائلر جو ہے وہ جب اس کی دیکھے گا ایک آپریٹر آئے گا اس کے دونوں آپرینٹ کو دیکھے گا ان کی ٹائپ کو دیکھے گا دیکھے گا کہ یہ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے اور اگر کمپیٹیبل ہے تو it will let it go otherwise compiler جو ہے وہ ایک ایرر دے گا تو this is is what type checking all about اسی طریقے سے سب پروگرامس جو ہیں جب آپ کسی فنکشن کو کال کرتے ہیں تو اس کا جو ہیڈر فائل جو ہے وہ اس میں اس کی پیرامیٹرس کے نمبر اور اس کی ٹائپ چیک کی جاتی ہے پرانے زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا لیکن آل جو پروگرامنگ لینگویجز جو ہمارے پاس جو ہیں C C plus plus Java actually C تو نہیں لیکن سی کی جو این سی بعد کی ورژنس ہیں وہ ضرور جاوا سی شاپ یہ ساری لینگویجز جو ہیں یہ ٹائپ چیکنگ کرتی ہیں سب پروگرام کال کے وقت بھی تو ٹائپ چیکنگ کا کانسیپٹ اتنا ہے اب اگر آپ کی جو ویریبلس جو ہیں ان کی ٹائپس جو آپ کی لینگویج جو ہے وہ اسٹیٹک ہے دیٹ از ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ اسٹیٹکلی ڈیفائنڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹائپ چیکنگ کمپائل ٹائم پہ اسٹیٹکلی ہو سکتی ہے رن ٹائم پہ آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی دیٹ از آلسو پاسبل لیکن کمپائل ٹائم پہ یہ ٹائپ چیکنگ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے جو لینگویج جو ہے وہ ڈائنامک ٹائپنگ کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپ چیکنگ جو ہے وہ کمپائل ٹائم پہ نہیں ہو سکتی کیونکہ کانٹیکس میں کہاں سے کس ویریبل کی کس کانٹیکس میں کہیں سے ویلیو آ رہی ہے کیونکہ فلو کے ذریعے جو آپ کا جو پروگرام ہے مختلف پیتس بن سکتے ہیں اور مختلف ویلیوز مختلف طرح کی values depending on the situation اس کو اسائن کی جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپ چیکنگ جو ہے یہ ایٹ رن ٹائم ہی ہوگی تو this type checking will be dynamic تو ڈائنمک ٹائپ چیکنگ اور اسٹیٹک ٹائپ چیکنگ آپ کی اگر لینگویج ساری ٹائپ چیکنگ اسٹیٹکلی کرتی ہے تو this type of language is called strongly type language اور اگر یہ اسٹیٹک ٹائپنگ ٹائپ چیکنگ نہیں ہے تو this type of language is known as weakly type language strongly type language میں اب یہ بھی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایڈا سی کی نسبت زیادہ اسٹرانگر لینگویج ہے ٹائپ چیکنگ کے حوالے سے بیکاز وہ آپ کو بھی الاؤ نہیں کرتی کہ آپ کی مثلاً اور فلوٹ کو آپ ایڈ کر رہے ہیں from language point of view language کے رول کے مطابق this is legal in C but illegal in Ada Ada اس چیز کو کوجن کو سپورٹ نہیں کرتی تو یہ زیادہ اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے لیکن strongly type language in itself as کہ اگر تمام جو ٹائپنگ کی جو ایرر ہے کمپیٹیبلٹی کی جو ایررز جو ہیں اگر وہ کمپائلر چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہے تو that means this is strongly type language otherwise it is not strongly type type type language اگر کوئی رن پہ چیک ہو رہی ہے so if we look at the language which language is strongly type language seventy seven because we do not check the type of the parameters and there is this equivalence statement union in Fortran seven so union جو ہے وہ ایک ویریبل کی ٹائپ دوسری ویریبل ہو سکتی ہے so it does not check this I mean variable کی ٹائپ اکثر جگہ پہ چیک ہوتی ہے لیکن پیرامیٹرس کیس میں نہیں ہوتی C C plus plus they are not strongly type languages because parameter type checking can be avoided in بہت دیز لینگویجز اوریجنل سی میں تو پیرامیٹر ٹائپ چیکنگ ہوتی ہی نہیں تھی لیکن بعد میں یہ آ گئی جب ہم نے سی uh, میں ہوتی ہے similarly Modula two is not strongly type back یہاں پر بھی variant record on the other hand Ada is almost strongly typed because there is انجن which is a loophole but otherwise it is strongly type rules affect strong typing and they can can weaken it considerably C plus plus اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ ایڈا میں کورجن رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں تو اسٹرانگ ٹائپنگ ہے آپ یونینز یا ٹریکرز جو ہیں وہ ان کو آپ ایڈا میں وہ ایک ہی ٹائپ کے آپ آپ کو ٹائپ چیکنگ ہو جاتی ہے پروگرام میں سی پلس پلس میں نہیں ہوتی advantage of strong typing allows the detection then we have the concept of type compatibility type compatibility by name means the two variables compatible the same declaration اور same type name they are easy to implement but highly restrictive subranges of integer types are not compatible integer types type compatibility جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپ کمپیٹیبلٹی بائی نیم کا کیا مطلب ہے ٹائپ کمپیٹیبلٹی بائی نیم کا مطلب یہ ہے کہ دو ویریبلس یا تو آپ نے انہیں ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں آپ نے انہیں ڈکلیئر eh, کیا ہو یا آپ کے ویریبلس ایک ہی ٹائپ eh, کے ویریبلس ہوں ایکزیکٹلی ایک ہی ٹائپ کے ویریبلس ہوں انیمنیمس ٹائپ ویریبلس ایڈا میں اگر آپ نے دو مختلف اسٹیٹمنٹس میں آپ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے تو مختلف سب رینجز آپ نے یوز کرتے ہوئے آپ نے کیا ہے وہ انیمس ٹائپ کے بن جاتے ہیں تو پھر وہ ٹائپ کمپیٹیبل نہیں رہتے اگر آپ نے انہیں ایک ہی جگہ پہ ڈکلیئر کیا ہے ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے then they are compatible if they are declared in two different statement they are not compatible یہ ہم چیز ایڈا کے کانٹیکس میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں تو ٹائپ کمپیٹیبلٹی یہ بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے بہت لیکن یہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر ٹائپ کی ایرر ہے کمپیٹیبلٹی کا کوئی ایشو آ گیا آپ نے غلطی سے کوئی مثلاً انٹیجر ویلیو میں آپ نے فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو آپ نے اسائن کر دی ہے غلطی سے ایسا ہو گیا ہے اب اگر آپ کو بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کیا ہو کہ آپ کی وہ ٹرنکیشن ہو جائے اور یو لوز فریکشن اگر آپ کو اس چیز کا خیال نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر لوزنگ سرٹن اور پھر اس سے آپ کے ریزلٹس ایرونیس ہو سکتے ہیں تو ٹائپ کمپیٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے ٹائپ چیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپائلر وہ تمام ایررز پکڑنے کی کوشش کرے کہ ان انٹینشنلی جو پروگرامر سے ہو جاتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ رن ٹائم پہ اگر کوئی ایرر ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا پروگرام شاید آپ کو کریش کرنا پڑے گا اور اس وقت آپ کو بہت چلتے چلتے کام روک گیا اگر آپ نے سسٹم فار ایگزامپل بنایا ہوا ہے آپ نے ایک میزائل چلا دی ہے اب اس میں ایرر آ گئی اب اس کا کیا کریں گے اف پروگرام کریشز ظاہر ہے کہ آپ کا وہ سارا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گی تو ٹائپ چیکنگ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کی کوشش کی جائے کہ جتنی بھی ایررز ہیں یا جتنی بھی ایررز ہو سکتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے up front at compile time تاکہ رن ٹائم پہ ایسا پرابلم نہ آئے رن ٹائم پہ آپ کو پروسیزن لوز نہ کریں رن ٹائم پہ آپ کو ریزلٹس نہ ملیں یا رن ٹائم پہ آپ کو سسٹم آپ کا کریش نہ ہو تو یہ type type checking checking strong کا یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ اس میں فلیکسیب یہ بہت ریسٹرکٹیو ہے تو رائٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ذرا تھوڑا سا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ امپروو ریڈیبلٹی لیکن رائٹیبلٹی اس میں ڈیکریز ہوتی ہے فلیکسیبلٹی اس میں ڈیکریز ہوتی ہے then we have the concept of data types although we have been talking about data types but نا we discuss what data types are supported by different languages the first thing that we have to discuss as far as the design issues are concerned what is the syntax of reference to variables and what operation are defined and how are they specified the first program language reflection so the mapping is trivial and there be as many different data types کا جہاں تک کانسیپٹ ہے ہم پریمیٹو ڈیٹا ٹائپس سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں پریمیٹو ڈیٹا ٹائپ ان ڈیٹا ٹائپس کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل اٹامک ڈیٹا ٹائپس ہیں which are not defined in terms of other data types and these are supported by the language the first primitive data type which is supported by almost every program language starting from the initial programming language to the to all the program languages is the integer data type integer data type historical reasons کی وجہ سے it is almost always on the hardware mapping hardware ware کتنا بڑا آپ کا یہ ورڈ ورڈ ہے ہے سائز کتنا بڑا عام طور پہ انٹیجر کا سائز اتنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے سی میں جس طریقے سے میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ سی میں یہ چیز ڈیفائن نہیں تھی امپلیمنٹیشن کے وقت یہ چیز ڈیفائن کی جاتی تھی کہ انٹیجر کا سائز کتنا بڑا ہوگا کیا یہ سولہ بیٹ کا ہوگا یا بتیس بیٹ کا ہوگا یا اس کی کوئی اور اس کا سائز ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ورڈ جو ہے آپ اس پہ جو انٹیجر آپریشن جو آپ کے پرفارم کر سکتے ہیں جو آپ کا مائکرو پروسیسر ڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہے وہ آپریشن آپ ڈائریکٹلی اسمبلی لینگویج میں اس کو میپ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ میپنگ ون ٹو ون ہے جتنا بڑا ورڈ ہے اتنا بڑا اگر آپ انٹیجر سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی پروگرامنگ یا آپ کی جو کمپائلنگ جو ہے وہ کمپائلیشن جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے اور ڈائریکٹلی اس کو اسمبلی لینگویج پہ یا اس مشین پہ اس کو میپ کر دیا جاتا ہے اور سارے آپریشن اس کے ساتھ ہی سپورٹڈ ہیں تو یہ ایک بالکل بیسک پرمیٹو ڈیٹا ٹائپ ہے اب جو لینگویجز جو آ رہی ہیں کیونکہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے انٹیجر کو ورڈ سائز کے ساتھ آپ نے اس کو میپ کر دیا کہ اگر آپ کی مشین 16 بٹ آرکیٹیکچر ہے تو وہ آپ کا انٹیجر 16 بٹ کا ہے اگر 32 بٹ کی ہے تو وہ بتیس بٹ کا انٹیجر ہے اگر بٹ کی ہے تو چونسٹھ بٹ کا انٹیجر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر جو اس انٹیجر ویریبل میں اسٹور کیا جا سکتا ہے وہ ویری کر سکتا ہے اگر سکسٹین بٹ ہے تو بہت چھوٹا ہے بتیس بٹ کا ہے تو وہ ریلیٹولی بڑا ہے چونسٹھ بٹ کا ہے تو بہت بڑا نمبر آپ اس میں اسٹور کر سکتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ امپلیمنٹیشن اس طریقے سے ویری کرتی ہے تو when you go from one machine to the other اور one compiler to the other تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جو پروگرام آپ کا چل رہا ہو فار ایگزامپل اگر آپ کا بتیس بٹ کا انٹیجر ہے اور اس میں آپ نے بڑے بڑے نمبر اسٹور کیے ہوئے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اگر وہ آپ دوسری مشین پہ لے کے آتے ہیں جہاں پر اتفاق سے وہ سولہ بٹ کا انٹیجر ہے تو وہ آپ کو جو پروگرام جو ہے وہ انکریکٹ ریزلٹ دے گا بیکاز ظاہر ہے کہ بتیس بٹ کا نمبر جو ہے وہ سولہ بیٹ میں آپ اسٹور نہیں کر سکتے تو وہ راؤنڈ آف ایررز ہوں گی اور وہ اوور فلو ہوگا اور سو فورتھ تو آپ کو ریزلٹس انکریکٹ ملیں گے so from one compiler to the other compiler it is possible کہ آپ کو ریزلٹس سیم نہ ملیں اس وجہ سے آج کل جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں they are trying to specify the size of each data type کی یہ کتنی ہے اور then it is sort of not bound to the hardware کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹیجر بتیس بٹ کا ہوگا اب آپ اسے سولہ بٹ پہ چلائیں بتیس بٹ پہ چلائیں یا uh, چونسٹھ بٹ کے آرکیٹیکچر پہ آپ کو چلائیں انٹیجر ہے وہ اس کا سائز بتیس بٹ کا ہی ہوگا تو اگر لینگویج نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے لینگویج ڈیفینیشن کے وقت تو پھر کمپیٹیبلٹی کے ایشوز کم ہو جاتے ہیں لیکن عموماً پرانی لینگویجز جو تھیں وہ ہارڈ ویئر ڈیپینڈنٹ تھی انٹیجر کی امپلیمنٹیشن سے آئیے اب ذرا دوسری ڈیٹا ٹائپس کو دیکھتے ہیں the floating point data type model real number but only as approximation hardwares some languages allow ایکسی اسپیکس Ada where you can specify the precision for example type speed is digits seven range zero point zero 1000.0. Uh, so you are specifying the range as well as uh, the digits. Here we have uh, another example. Type voltage is delta 0.1, range -12.0 to 24.0. Here we are specifying the delta, that is the precision also. Floating point numbers کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ دے ریپرزینٹ اور they model they try to model real numbers but real numbers are continuous floating point numbers are not continuous because we are working with digital systems تو ڈیجیٹل سسٹم میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی uh, جو آپ کا جو ریئل نمبرز جو ہیں کسی بھی دو ریئل نمبرز کے درمیان میں آپ ایک ریئل نمبر آپ uh, تلاش کر سکتے ہیں this is by definition of a real number لیکن آپ کی جو کمپیوٹرس پہ جو ریئل نمبرز جو ہوتے ہیں جو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہوتے ہیں اس میں ایک سرٹن سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس پہ پہنچ گئے ہیں پھر اس کے بعد جو نیکسٹ نمبر آئے گا ان دونوں کے درمیان میں آپ نمبر تلاش نہیں کر سکتے تو یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پرسیجن یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریئل نمبرز جو ریئل لائف میں آپ کو ملتی ہیں یہاں پر وہ ایکزیکٹ اس کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے بلکہ اس کی اپروکسیمیشن ہے بہرحال لینگویجز جو ہیں مختلف فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس آپ کو دیتی ہیں اینڈ عموماً یہ بھی ہارڈ ویئر پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ونس اگین آئیڈیا یہ ہے کہ جو آپ کا مائکرو پروسیسر جو ہے جو آپ کا فلوٹنگ یونٹ اس میں ہے جو جس طریقے سے فلوٹنگ پوائنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے اگر آپ کی لینگویج جو ہے وہ انہی فلوٹنگ پوائنٹ ریپرزینٹیشنس کو سپورٹ کر رہی ہے اسی سائز اینڈ ویٹ کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کا جو فلوٹنگ پوائنٹ پروسیسر جو ہے وہ ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی تو عموماً یہ اس پہ میپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن it is not true always اور جس طرح کے ہم نے ایڈا کی ایگزامپل میں دیکھا کہ آپ اس کی پرسیزن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور آپ اس کی رینج بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں which is typically not present in any language so Ada اس لحاظ سے بڑی یونیک ہے اور آپ کو زیادہ بہتر کنٹرول دیتی ہے اپنے پروگرام پہ بیکاز یو کین اسپیسیفائی کہ یہ کتنی رینج مجھے چاہیے اور پریسیجن کتنی چاہیے یہ دونوں چیزیں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جو کہ دوسری لینگویجز میں آپ نہیں اسپیسیفائی کر سکتے then we have decimals decimals are used for business application where monetary transaction are carried out they store a fixed number of decimal digits which are coded and the advantages we have better accuracy and the disadvantages we have limited range and at face memory decimal جو ہے ونس اگین ایک ریئل ریپرزینٹیشن ہے لیکن یہ ہمارے ڈیسیمل ہیں جو فلوٹنگ پوائنٹ جو ہیں وہ بائنڈری نمبرز ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے ڈیسیمل نمبر ہیں تو جیسا کہ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ تمام ڈیسیمل نمبرس کو بائنڈری میں ریپرزینٹ کرنا مشکل ہے پریسیجن بعض کا لوز کر جاتے ہیں تو جہاں پر آپ کو زیادہ ایکوریسی چاہیے پرسیزن آپ کو چاہیے ڈیسیمل پریسیجن چاہیے وہاں پر آپ کو ڈیسیپل نمبرس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی لینگویجز جو بزنس اپلیکیشنس کو سپورٹ کرتی ہیں وہ ڈیسیملس کو سپورٹ کرتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کوبال کو سپورٹ کرتی ہے ڈیسیمل کو سپورٹ کرتی ہے لیکن جس طرح سی پلس پلس یا ہے یہ ہے یہ ڈیسیمل کو سپورٹ نہیں کرتی یہاں پر آپ کو زیادہ بہتر ملتی ہے then we have the Boolean data type it could be implement as bits but often as bytes the advantage is readability when we use the Boolean type true and false جو بولین ڈیٹا ٹائپ جو ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ تمام لینگویجز میں سپورٹڈ نہیں ہے پرانی لینگویجز جو تھیں عموماً اس میں Boolean data type was not supported جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ سی میں بولین از ناٹ دیئر تو آپ ٹرو یا فالس جو ہے وہ زیرو یا نان زیرو ویلیو سے آپ اس کو ٹرو یا فالس ویلیو لیتے ہیں یہ اس طریقے سے کرنے سے کیونکہ آپ کو بولین لاجیکل آپریشن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو دس از امپورٹینٹ کہ بولین ہو اس سے آپ کی ریڈیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ انٹیجر ویلیوز کو جس طریقے سے سی میں ہم استعمال کرتے ہیں ایز بولین ویلیوز تو اس میں ہمیں اندیشہ یہ رہتا ہے کہ ہم لاجیکل uh, اسٹیٹمنٹس میں بھی ہم ریتھمیٹک اسٹیٹمنٹس استعمال کر سکتے ہیں اور وہاں پر کچھ پرابلم ہو جاتا ہے تو لاجیکل اسٹیٹمنٹس میں اگر ہم لاجیکل اسٹیٹمنٹ uh, کے کنیکٹرز یوز کریں اینڈ اور انسٹیڈ آف پلس مائنس اور اس طرح کی چیزیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر ریڈیبلٹی اور کنٹرول دے گا اور پروگرام کو فالو کرنا آسان رہے گا اور غلطی کرنے کے چانسز کم ہوں گے تو بولین ٹائپ جو ہے وہ اگر ہوگی تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں کر سکتے تو تقریباً اب جو پروگرامنگ لینگویجز اویلیبل ہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں تقریباً سبھی میں Boolean type is available and you can use Boolean type and use true and false values length static dynamic assignment comparison concatenation substring reference and pattern Pascal data type compare rest of edition for example pattern basic we have assignment comparison we use library provide these آپ is manipulation language data type and there are many operations pattern when we discussed there is string class once again it not data type it نوٹرس but is there string class data types میں جو اسٹرنگ جو ہے یہ ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس پہ کوئی بہت زیادہ کنسینسس نہیں ہے ایوری باڈی کہ اٹ از این ٹائپ کیونکہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرنگس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور شروع کی لینگویجز مثلا سنو بال میں تو یہ ظاہر ہے کہ اسٹرنگ اسی وجہ سے یہ ڈیزائن کی گئی تھی کہ دیر واز اے نیڈ کہ اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کیا جائے فورٹن وغیرہ جو اسٹرنگس کو اتنے اچھے طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنے نہیں دیتی تھی تو اب یہ کوشچن یہ ہے کہ آیا یہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہونی چاہیے یہ لینگویج کی طرف سے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کچھ لینگویجز جو ہیں اس کو ڈیٹا ٹائپ کے طور سپورٹ کرتی ہیں جن میں کسی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیسک ہے فورٹین جاوا نہیں کرتی ایک کلاس ہے سی پلس پلس نہیں کرتی سی نہیں کرتی پیسکیل نہیں کرتی ایڈا بڑی حد تک کرتی ہے فورٹن کرتی ہے بیسک کرتی ہے تو یہ جو لینگویجز جو ہیں ونس اگین لینگویج ڈیزائن کا یہ ایشو ہے امپلیمنٹیشن uh, uh, آپ کو تقریباً تمام لینگویج میں ون وے اور دی ادر اسٹرنگ کا آپ کو کوئی میکینزم ملے گا جس کے تھرو آپ اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں if it is part of the language design ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس وقت فکس ہو جاتی ہیں if it is part of the standard implementation once again اگر ہم اسٹینڈرڈ لائبریریز uh, uh, کی بات کرتے ہیں تو ونس اگین کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ these are part of the language design کہ اس وقت ایک اسٹینڈرڈ بن گیا کہ یہ چیز ایسے امپلیمنٹ ہونی ہے تو for all practical purposes it becomes part of the language لیکن بہرحال اسٹرنگ ایک ایسی چیز ہے جو عموماً آپ کو مل جاتی ہے اور تقریباً سب لینگویجز میں کسی نہ کسی طریقے سے اٹ از سپورٹڈ چاہے یہ پرمیٹو ٹائپ ہو یا ایک لائبریری کی فارم میں آپ کو ملے possible values which are symbolic the design are ش symbolic constant be allowed to be an more than one type definition examples Pascal we can not reuse can be used for example put and output compared but you Ada as we saw earlier when we ڈسکساسٹینٹس کین بی ری یوز انفرنٹرشن types and there are overloaded literals. جو انمریشن ٹائپ کا جو اسٹرنگ لٹرل ہے can be use there C and C plus plus the is like Pascal except they can be input output as integer for reliability for example there is no lead to code as a نام it use from reliability point of view that is compiler can check operation enumeration types جو آرڈینل کی ہم بات کرتے ہیں اب اس میں ڈیزائن ایشوز یہ ہیں کہ کیا آپ کے یہ لٹرل کانسٹینٹس جو آپ انومریشن میں یوز کر رہے ہیں کیا can they be overloaded can they be reused C میں جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وی کی not reuse the same literal in two different enumeration types but آپ کی ایڈا الاؤز دس سی میں دے آر ایکچولی کنورٹیڈ ایڈا میں ایسا نہیں ہے تو سی اس لحاظ سے بہت ویک ہے ریڈیبلٹی تو آپ کی بڑھ جاتی ہے لیکن آپ اس سے پٹ آؤٹ پٹ نہیں کر سکتے اس کو یوز uh, نہیں کر سکتے uh, مختلف پٹ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹس میں پروگرام میں ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ اس کو ایز لٹرل ویلیو آپ استعمال کرنا چاہیں آن دی ادر ہینڈ ایڈا میں یہ گنجائش ہے سی شاپ میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ گنجائش ہے تو اس سے یہ ہے کہ ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے اگر آپ اس کو ایز آپ استعمال کریں جس طرح سی یا سی پلس پلس میں ہے تو بعض اوقات ریڈیبلٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں اور ریلائبلٹی بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو فکس ٹائپ آپ کر دیں کہ یہی پاسبل eh, ویلیوز لے سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سے ریلائبلٹی آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے اور ریڈیبلٹی بھی بہت بڑھ جاتی ہے تو ڈیزائن ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو اوور لوڈ کریں کہ نہ کریں سی میں اوور لوڈ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ سی کا کمپائلر جو ہے وہ اس کو چیک نہیں کر پاتا تھا لیکن ایڈا میں اس کو اوور لوڈ کر کے اس کو کانٹیکس سے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ جو اس کا کانٹیکسٹ ہے جو اس کی ٹائپ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ صحیح استعمال ہو رہی ہے سی میں کیونکہ یہ انٹیجر بن جاتا ہے دین دیر از اے پرابلم ایڈا میں ایسا نہیں ہے ایڈا میں اس کی اپنی وہ لٹرل ہی یوز ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو کانٹیکس کے مطابق اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت اسٹرانگلی ٹائپڈ ہے سی اس کے مطابق اس کے مقابلے میں اس کانٹیکس میں اتنی اسٹرانگلی ٹائپ نہیں ہے اور اتنی ریلائبلٹی آپ کو نہیں دیتی جتنی ایڈا آپ کو پرووائڈ کرتی ہے then the second ordinal type is a subrange type subrange type is an ordered continuous subsequence for example we see type P O S is ایکلیر dot dot max so we are basically defining subrange of int we see type P O S will take these values only data subtypes are not new types they are just constrained existing types so they are compatible uh, they can be used as in pascal plus case statements so for example we have the subtype post type is integer range 0 to integer dot integer dash last so it is sort of equivalent to uh, our earlier definition earlier example in pascal they are Uh, and range uh, add error detection تو یہ جو سب رینج ٹائپ جو ہے یہ سب رینج ٹائپ بھی یہ ایک آپ کو کیونکہ سب رینج پرووائڈ کر رہی ہے ذرا آپ نے زیادہ رینج آپ نے ڈیفائن کرنی ہو ڈس جوائنٹ اگر نہ ہو جس طریقے سے ہم نے سمبولک نیمز یوز کیے تھے نیوریشن میں یہاں پر اگر آپ نے آلریڈی ڈیفائنڈ آپ کی ٹائپ ہے اور اس میں آپ نے اس اس کے ود ان دیٹ ٹائپ آپ آپ رینج رینج استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہیں تو سب کر دیتے ونس اگین کا فائدہ وہی ہے کہ یہ ریڈیبلٹی امپروو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ایرر چیکنگ یہ زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے ایڈا اینڈ پیسکیل اس کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن ہم جس طریقے سے ہم جانتے ہیں سی سی پلس پلس جاوا اور اس طرح کی لینگویجز جو ہیں یہ سب رینج کو سپورٹ نہیں کرتی تو ایڈا اس لحاظ سے زیادہ بہتر لینگویج ہے اس میں آپ زیادہ بہتر کنٹرول آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اور زیادہ آپ کی ریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی سب رینجز ڈیفائن کرنے سے بن جاتی ہے آپ کو ویریبل ہے اگر آپ نے کہا کہ یہ انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہے تو اب اس کی کوئی بھی انٹیجر ویلیو ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہے جس کی رینج زیرو سے سو تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو اگر کوئی ویلیو ایک سو ایک فار ایگزامپل اسائن کریں گے تو آپ کا رن ٹائم انوائرمنٹ یا کمپائلر ڈیپینڈنگ ویلو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اگر اسٹیٹک ویلو ہے تو کمپائلر پکڑ لے گا نہیں تو رن ٹائم انوائرمنٹ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ نے یہ گڑبڑ کر دی ہے یہاں پر اس کی ویلو سو سے زیادہ نہیں ہو سکتی ایگزامپلس جس طریقے سے ہم نے اس کی دیکھی تھی کہ مارکس ہیں تو مارکس اگر زیرو سے سو کے درمیان میں ہیں تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس ایک سو پچاس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر غلطی ہو گئی ہے مارکس انٹر کرنے میں غلطی ہو گئی ہے یا آپ کے فارمولے میں گوگل گڑبڑ ہو گئی ہے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہے اور اس سے زیادہ بہتر زیادہ ریلائبل اور زیادہ روبسٹ آپ کو کوڈ لکھنے میں مدد ملتی ہے اور وہ انوائرمنٹ یا کمپائلر اس چیز کو چیک کرتا ہے تو سب رینجز آر گڈ لیکن اکثر پروگرامنگ لینگویجز اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں implementation of user defined ordinal types these user defined ordinal types types types are and subrange typically enumeration types are implemented as integers and there is a map that is uh, maintained and subrange types are implemented as parent type with code inserted by the compiler to restrict assignments to subrange variables. Implementation کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم انہیں دیکھیں تو یہ جو ٹائپس ہیں دونوں ایمریشن ٹائپ اور آپ کی سب رینج ٹائپ جو ہیں کیونکہ یہ آرڈینل ویلیوز ہیں تو اس وجہ سے typically they are mapped onto integers لیکن سب رینجز کے کیس میں جو آپ کا کمپائلر جو ہے یہ کوڈ انسرٹ کرتا ہے ٹو انشور کہ وہ سب رینج جو ہے وائلٹ نہیں ہو رہی رن ٹائم پہ تاکہ اس کو پکڑا جا سکے تو بہرحال جس طریقے سے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رن ٹائم پہ یہ ایرر ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے اور آپ کو غلط آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے تو یہ آئیڈیا یہ ہے سب رینج کے کیس میں کہ it is better to maybe stop the execution than to generate erroneous results جس سے آپ غلط نتیجہ اخذ کریں اور پھر آپ بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے تو یہ امپلیمنٹیشن بہرحال اس کی عام طور پہ انٹیجرس کے طور پہ ہوتی ہے کیونکہ it is very very easy اور it can be map directly onto integers the next issue is the arrays an array is an aggregate of homogeneous data elements in which an individual element is identified by its position in the aggregate relative to the when element are what are legal does subscripting take place what is the maximum number of subscripts, can array objects be initialized تو جب ہم ایرز کا تذکرہ کرتے ہیں تو عموماً جو تقریباً زیادہ تر پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس میں یہ ہوموجینئس ڈیٹا ایک ایرے میں اسٹور ہوتا ہے ہوموجینس eh, ڈیٹا کا کیا مطلب ہے کہ ایرے کی ایک ٹائپ ہے اور اس میں جو ڈیٹا اسٹور ہوگا وہ اسی ٹائپ کا ڈیٹا ہوگا جس طرح سی میں آپ انٹ کی آپ ایرے ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو اس میں جو مختلف آپ جو ڈیٹا آپ اسٹور کریں گے وہ صرف انٹیجر ٹائپ کا ہوگا وہاں پر آپ کسی اور ٹائپ کا ڈیٹا آپ اسٹور نہیں کر سکتے تو عام طور پہ جب ایرے کا کانسیپٹ آتا ہے تو یہ ہوموجینس ڈیٹا کے ساتھ یہ کانسیپٹ آتا ہے کچھ پروگرامنگ لینگویجز ہم دیکھ چکے ہیں جو ہیٹروجینس ڈیٹا کو بھی سپورٹ کرتی ہیں ایریز میں فار ایگزامپل سنو بال ہے یا ہماری جو اسکرپٹنگ لینگویجز جو ہم نے دیکھی تھیں ان میں ہیٹروجینس ڈیٹا بھی آ سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ انٹیجر پڑا ہے دوسری جگہ فلوڈنگ پوائنٹ نمبر پڑا ہے تیسری جگہ پہ آپ کا کوئی آبجیکٹ پڑا ہے سو فورتھ تو کچھ لینگویجز اس طرح سے بھی آپ کو یہ سپورٹ کرتی ہیں لیکن عموماً جو ایرے کی جو ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ہوموجینس ہوتی ہے اب بہت سارے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے سوالات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کی ٹائپ جو ہے کس وقت ڈیسائیڈ کی جاتی ہے اس کی ایلوکیشن کس وقت ہوتی ہے اس پہ کس طرح کے انڈسٹریز استعمال کیے جا سکتے ہیں کیا یہ باؤنڈ چیکنگ اس ہماری لینگویج کرتی ہے کہ نہیں کرتی کیا اگر یہ باؤنڈ چیکنگ ہوتی ہے تو کس وقت یہ باؤنڈ چیکنگ کی جا سکتی ہے کتنی طرح کے سبسٹرپس اور کتنے number of subscripts are available کیا ایرے کے ایلیمنٹس کو جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو کیا کین دے بی انیشلائزڈ اور ناٹ یہ سارے مختلف ایشوز ہیں جو آپ اگر ایریز اپنی پروگرامنگ لینگویج میں آپ لے کے آئیں جو عموماً تقریباً تمام پروگرامنگ لینگویج ایریز کو as basic data structure allow کرتی ہیں اور اسی سے بہت سارے کام کیا جاتا ہے تو یہ تمام تقریباً پروگرامنگ لینگویج میں یہ ہوتا ہے you have to address all these issues کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے تو ہر ایشو کے ساتھ کچھ پروز ہیں کچھ کونس ہیں کہیں پر آپ کو ایفیشنسی کا ایشو آئے گا کہیں پر آپ کو ریلائبلٹی کا ایشو آئے گا and you have to make a compromise کہ کیا کرنا ہے تو آئیے ان ایشوز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں the first issue is how is indexing done and what are the subscript types the first issue is what is the subscript type in Fortran and C we have integers only the subscript can be integers only in Pascal first type of array is attack for example Fortran seventy seven some cases but not always the advantages there is no allocation or deallocation arrays کے ساتھ جو ہم نے پہلی جو چیز دیکھی ہے وہ تو یہ ہے کہ کس طرح کی سبسکرپٹس ہیں most programming languages they only support integers but Ada and Pascal جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ دوسری آرڈینل ٹائپس کو بھی سپورٹ کرتی ہے اینڈ اس سے ریڈیبلٹی آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے تو آپ فار ایگزامپل آپ کی انمریشن ٹائپ ہے تو اس میں آپ اسے ایز انڈیکس آپ یوز کر سکتے ہیں اور نمبر یوز کرنے کے بجائے جس طرح آپ سی میں کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ریڈیبلٹی بڑھ جائے گی بہرحال جو دوسرا جو ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایلوکیشن پہ جو ہم نے کیٹیگریز کی ہم نے بات کی تھی بائنڈنگ ٹائم ایلوکیشن پہ اس کی ڈیپینڈ کر رہی ہے تو پہلی چیز جو ہے یہ ٹائپ اور کیٹیگری جو ہے وہ اسٹیٹک کی کیٹیگری ہے اسٹیٹک ایرے کا مطلب ہے جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک بائنڈنگ تو اسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ رن ٹائم پہ یہ چینج نہیں ہوگی this is fixed at before time time time load پہ یا پہ وٹ ایور تو بفور ٹائم بفور اسٹارٹس تو یہ فکس ہو جائے گی تو فور ٹرین میں جو ایرز جو ہیں وہ ساری کی ساری کیونکہ تمام ویریبل اسٹیٹک ہیں تو ایرز بھی اسٹیٹک ہیں سیونٹی سیون کی میں بات کر رہا ہوں uh, اس کے بعد کی ورژنس میں کچھ تھوڑی سی سچویشن چینج ہو گئی ہے تو یہ اسٹیٹک ٹائپ uh, کی ایرز ہوتی ہیں ویریبل اسٹیٹک ٹائپ کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر فکسڈ ایڈا میں بھی کچھ آپ اس طرح کی ایرز بنا سکتے ہیں جو فکسڈ ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رن ٹائم پہ ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن نہیں کرنی پڑتی کیونکہ یہ رن ٹائم سے پہلے یہ ہو گیا ہوتا ہے کام اور یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے لیکن نو know, اکثر پروگرامنگ لینگویجز اسٹیٹک ٹائپ کی ایرز کو سپورٹ نہیں کرتی وہ رن ٹائم پہ ایرز کو ایلوکیٹ کرتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے دوسری جو قسم جو ایریز کی ہے وہ نان اسٹیٹک ٹائپ کی ایریز ہیں وہ کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں then we have fixed stack dynamic type arrays in this particular case the range of subscript is statically bound but the storage is bound at elaboration time for example C local arrays in subprograms they are not static they are fixed stack dynamic and the advantage is space efficiency that is uh, you allocate space when you are using these arrays when you don't use these arrays you don't use this space and this can be reallocated جو فکس ٹیک ڈائنمک ایریز جو ہیں جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ سی کی جو ایریز ہیں they are fix stack dynamic arrays اس میں یہ کیا ہے کہ یہ ایٹ رن ٹائم یہ اسٹیک پہ جب وہ فنکشن کال کیا جاتا ہے جس میں یہ ایرے ڈکلیئر کی گئی ہو تو ایٹ رن ٹائم جب اس کی ایکٹیویشن بنے گی جب اس کی ایگزیکشن ہوگی اس فنکشن کی تو اس اسٹیک پہ یہ ایرے بن جائے گی اب اس میں جو انڈسٹریز ہیں ہم نے اس کی رینج تو اسپیسیفائی کر دی at you know programming time کہ ہم نے کہا کہ اس میں اس کا سائز اتنا ہوگا تو وہ سبسکرپٹ کی رینج از فکسڈ لیکن جو میموری جس جگہ پہ اس کو ملے گی ایگزیکٹلی exactly وہ جب اس فنکشن کو کال کیا جائے گا وہ فنکشن لیبوریٹ ہوگا اس وقت یہ ایرے بنے گی اور پھر وہ پہ یہ ایرے بنے گی ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ساری ایریز کو اسٹیٹیکلی بنا دیں جتنی بھی ہمارے پروگرام میں ہیں تو obviously they will take a lot of space جس طریقے سے فوٹو میں میں نے ذکر کیا تو کچھ ایسی ایریز ہوتی ہیں آپ نے فنکشن کال کیا یو نیڈ دیٹ ایرے جب آپ اس فنکشن سے باہر نکلے you do not need that array تو وہ میموری دوبارہ ری ایلوکیٹ ہو سکتی ہے تو اس میں میموری eh, کی بچت ہے اینڈ ونس اگین جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہے اگر لوکل ویریبلس ایسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی ریکرجن میں بھی آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں اگر آپ ریکرسو ایلگودمس میں کوئی ایرے یوز کر رہے ہیں then we have stack dynamic arrays in this particular case both the range and storage are dynamic but fixed from then on for the variable for example we have add batch just like block we declare at time the value of this variable determined and the array of size will be created and will stay there for that long جتنی دیر یہ بلاک رہے گا جتنی اس کی ٹائم uh, ہے advantage flexibility size need not be known until the array is is about to be used the third type of array dynamic اب اسٹیک ڈائنامک جو ایرے جو ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ ہے کہ ایٹ رن ٹائم جب جس جگہ پہ وہ ایرے ہے جب وہ الیبوریٹ ہوگی جب وہ اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ بلاک آئے گا یا وہ سب پروگرام آئے گا جب یہ اسٹیک ڈائنمک ایرے اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کا نہ صرف سبسکرپٹ کی رینج اس کا سائز بلکہ اس کی میمری میموری تو ہم نے دوسرا بھی دیکھا تھا کہ جس میں static dynamic stack dynamic arrays جو ہیں جس میں وہ تو اس کا سائز تو فکس ہوتا ہے اس کی سبسکرپٹ فکس ہوتے ہیں لیکن memory allocation at run time ہوتی ہے یہاں پر نہ صرف میموری ایلوکیشن رن ٹائم ہو رہی ہے بلکہ سائز بھی ایٹ رن ٹائم ڈیٹرمن ہو رہا ہے یہ ایک بہت یوزفل فیچر ہے اکثر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایرے کا سائز آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پروگرام میں کتنا بڑا ایرے آپ کو چاہیے تو اس وجہ سے آپ کو ایسی ایریز بنانی پڑتی ہیں کہ جو آپ میکسیمم جو پاسبل ویلیوز ہیں جو آپ لے سکیں تو یہاں پر آپ depending on the size of your problem you specify the size of the array and then you use that accordingly then the fourth type is heap dynamic in this particular case subscript range and storage bindings are dynamic and not fixed just like stack dynamic for example in fortran 90 you can create uh, heap dynamic arrays in java all uh, arrays and objects they are heap dynamic heap dynamic arrays جو ہیں یہ uh, stack dynamic arrays کی طرح ہیں جس طریقے سے اس کی storage اور size جو ہے وہ run time پہ determine ہوتا ہے لیکن ہیپ ڈائنامک میں یہ اسٹیک پہ نہیں بنتی بلکہ یہ ہیپ میں بنتی ہیں تقریباً کانسیپٹ سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن جو اسٹیک ڈائنامک ہے وہ ذرا زیادہ ایفیشینٹ ہے کیونکہ آپ اسٹیک کی ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن جو ہے وہ زیادہ آسان آپریشن ہے ایز کمپیئر ٹو ہیپ بہرحال یہ ایریز جو ہماری تین چار مختلف طرح کی ایریز ہیں بائنڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سب رینج سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ بائنڈنگ جو ہے اگر وہ ڈائنامک ہے جس میں اس کا سائز اور اس کی اسٹوریج ایلوکیشن ہے تو آپ کو زیادہ فلیکسیبلٹی ملتی ہے اگر وہ اسٹیٹک ہے تو ایفیشنسی آپ کو زیادہ ملتی ہے لیکن اس میں فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے and you may waste a lot of memory space also جس طریقے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں یہ مختلف طرح کے میکانزم کو سپورٹ کرتی ہیں یہ مختلف میکانزم سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اگر ہم ڈائنمک کرتے ہیں تو فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے لیکن اگر ہم اسٹیٹک کرتے ہیں تو ہماری ٹائپ چیکنگ آسان ہو جاتی ہے جب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ڈائنامکلی ہم ایرز کو کریٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس اسٹیج پہ آپ کو میموری اویلیبل نہ ہو اگر اسٹیٹک ہے تو ظاہر ہے کہ میموری اگر کمپائلر اس کی جب آپ لوڈ کر رہے ہیں میموری ہے تو پھر آپ کو وہ مل جائے گی نہیں تو اسی اسٹیج پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز نہیں ہے لیکن یہ میموری کے کنسرنز اور ایشوز جو ہیں یہ آج کل کے کانٹیکس میں یہ اتنے امپورٹنٹ کانٹیکس نہیں ہیں اگر آپ ایمبیڈ سسٹمز کو استعمال کر رہے ہیں جہاں پر میموری کی کنسٹینٹس ہوں گی تو وہاں پر یقیناً آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے ویریبلس جو ہیں وہ اسٹیٹکلی ایلوکیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ڈائنامک ایلوکیشن میں you may run out of memory and system میں کریش تو وہاں پر یہ آپ کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اسٹیٹکلی کام زیادہ ہو لیکن عموماً جو آپ کی اپلیکیشنس ہیں کیونکہ میموری آج کل گیگا بائٹس میں بھی اویلیبل ہے آپ کے ریم جو ہے میگا بائٹس تو ہمیشہ ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا کنسرن نہیں رہ گیا and then there is virtual memory تو عام طور پہ جو آپ کی بزنس اپلیکیشنس ہیں یا نارمل اپلیکیشنس ہیں اس میں these are not the concerns but آپ کی جو ایمبائڈ اپلیکیشنس ہیں اس میں یہ اسٹل ایز اے کنسرن اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ایریز اور جو دوسرے ویریبلس جو ہیں وہ کیا اسٹیٹک ہیں کہ ڈائنمک eh, ہیں تاکہ آپ اس کے مطابق ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکیں اور فکس کر سکیں اور رن ٹائم پہ آپ کو کوئی گڑبڑ نہ ہو کیونکہ ریمبر کہ امبیڈ سسٹم میں اگر رن ٹائم پہ کوئی گڑبڑ ہوگی دین دیر میں بی سویئر ریپرکشنز اور اس کے کانسیکوینسز بہت سخت ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ نقصان بھی ہو